حسن بن صباح بازار نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہا ہم سے مالک بن مغول نے بیان کیا کہا کہ میں نے عون بن ابی جوحیفہ سے سنا وہ اپنے والد ابو جوحیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ میں سفر کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ابتاح میں محسب میں خیمے کے اندر تشریف رکھتے تھے کڑی دوپہر کا وقت تھا اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر نماز کے لیے اذان دی اور اندر آ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اسے لینے کے لیے ٹوٹ پڑے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک نیزہ نکالا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گویا آپ کی پنڈلیوں کی چمک اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے بلال رضی اللہ عنہ نے سترہ کے لیے نیزہ گاڑ دیا آپ نے ظہر اور عصر کی دو دو رکعت قصر نماز پڑھائی گدھے اور عورتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھیاسٹھ